حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے تمہارے لیے یہاں نہ رات گزارنے کی جگہ ہے نہ رات کا کھانا ہے اور جب وہ گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہ لے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے تمہیں رات گزارنے کی جگہ مل گئی اور جب کھانا کھاتے وقت بھی اللہ کا نام نہ لے تو وہ کہتا ہے تمہیں رات گزارنے کو ٹھکانا بھی مل گیا اور رات کا کھانا بھی مل گیا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو ستاسی